فضائل حدیث میرے مرشد محمود رحمت اللہ علیہ کی حادیث مبارک کی بلحامی تشریحات کا مجموعہ اور حدیث اس میں اذان کی دعا کے متعلق والا کی الحامی تشریح اذان کے بعد کی دعا کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی فرمائی کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا یعنی اس کا اہتمام رکھے گا اللہ تعالیٰ فضل سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جس کو شفاعت شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جس کا فاطمہ امکان پر ہوگا یعنی اس دعا کے پڑھنے میں اس نے خاتمہ کی بشارت دی والصلاة القائمة محمد ان والفضيلة ذولہ مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اذان کے بعد کی دعا کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں اذان کے کلمات کا جواب دے دیجیے پھر جب اذان ختم ہو آپ ضرور شریف پڑھ کر دعائیں وسیلہ پڑھیں اذان کے جواب دینے کے بعد دعائیں پہلے ضرور شریف پڑھیں پھر اس کے بعد دعائیں وسیلہ یہ دعا پڑھی گئی اللہ دعوت القائمة آتي محمد علی والفضيلة وبا مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد یا اخری جملہ یعنی انك لا تخلف الميعاد حضرت فرمائیں کہ جملہ مسند احمد امام بیہقی میں ہے اس دعا پر وعدہ ہے حلت لہو شفاعت بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور جب اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر ہیں فقی ہی اشارت ہوں لابا بشارت حسن خاتمہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر کو نہیں مل سکتی اذان کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھنے والے کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واضح ہو جائے گی یہ دعا اپنی بیویوں کو بھی سکھا دو یعنی سب گھر والوں کو سکھا دو اللہ اے اللہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں ملا علی قاری نے مشکا شریف کی شرح دعوت تامن کا ترجمہ دعوت کاملہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ناقص نہیں ہو سکتی اس لیے یہ دعوت کاملہ ہے اور رب کیوں فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں کلمات اذان کے لیے رب کا لفظ نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں تمہاری جسمانی پرورش کرتا ہوں جب تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری روحانی پرورش بھی کروں گا لہذا آؤ مسجد میں تمہارا رب بلانا ہے دعوت سے ملاد بلانا ہے دعوت دینا بلانا اور یہ اذان کی کلمات کے متعلق ہے کہ یہ دعوت جو اذان کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت کاملہ ہے اور اس سے اس میں رب فرمانے کا راز یہ ہے کہ رب بحال دعوت تامہ دعوت تامہ کے رب اور اس کا راز فرما رہے ہیں کہ رب اس لیے نازل فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جسمانی رزق پر پالتے ہیں جسمانی رزق خطا فرماتے ہیں جسمانی پرورش کرتے ہیں ایسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ اس دعوت کاملہ کے سب سے بھی تمہاری روحانی پرورش بھی فرمائے لہذا آؤ مسجد میں تمہارا رب بلا رہا ہے اور رب جب بلاتا ہے تو کوئی چیز کھلاتا پلاتا ہے کیونکہ پالنے والا ہے بس میں تمہیں روحانی ناشتہ کراؤں گا اس لیے یہاں رب نازل فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں جس سے آپ ہماری روحانی پرورش کر پائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کی حالت میں ہمارا ایمان و یقین بڑھے گا اور روحانی تربیت ہوگی ہماری روح زندہ ہوگی ہمیں حیات پر حیات ملے گی زندگی میں زندگی ملے گی فلاں اور آپ اس نماز کی طرف بلا رہے ہیں جو قائم ہے اور لال قاری نے قائمہ کا ترجمہ کیا ہے دائمہ یعنی یہ نماز وہ ہے جو دائم ہے یعنی ہمیشہ کے لیے اور دائم کیوں ہے کیونکہ لاتن سے وہاں ملتوں ولا تو بھائی شریح تم اب کوئی شریعت اور مذہب دوسرا نہیں آئے گا جو اس نماز کے ارکان کو بدل دے اس لیے فرمایا کہ وہ القائمہ قائمہ دائمہ یعنی کہ نماز قیامت تک قائم رہے گی تو سادہ سادہ الفاظ میں سمجھ لو کہ نماز دائمہ کیوں ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ والی عبادت کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی کیونکہ اب کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی عبادات کا دوسرا طریقہ نہیں آئے گا جب تک اسلام رہے گا اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اس عرض نماز کے ارکان دائم رہیں گے اب کوئی ملت اور شریعت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی کیونکہ ملت اسلامیہ ہی اب قیامت تک رہے گی کوئی اور مذہب نہیں آئے گا اس کے بعد آتی محمد علی وسیلہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان مرتبہ عطا فرمائے وسیلہ کے معنی ہے عظیم الشان مرتبہ اور فضیلت کے معنی ہیں ون فضیلت لیکن مرتبہ غیر متناہی ہو اس کی کوئی حد نہ جو بڑھتا ہی رہے فضیلت کے معنی غیر متناہی اور مردر تر رفیہ پڑھنا جائز نہیں جو بات کو اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو میں اس کی یہ اصل نہیں ہے کوئی بد دراز رفیہ کے جو الفاظ ہیں یہ پڑھایا گیا ہے یہ جائز نہیں یہ سنت سے ثابت نہیں وباد کو مقام محمودہ اور مقام محمود پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب فرمائی ہے اللہ وادہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ان نقلا کو المیاد آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے تو محدث عظیم اللہ علیہ قاری نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے محبوب اور پیارے نبی کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں مقام محمود کے مانگنے کا حکم کیا ہے اس میں کیا راز ہے جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ دے ہی دے گا تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جو میرے لیے مقام محمود یعنی مقام شفاعت مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واضح ہو جائے گی یہ راز ہے آج محمد وسیلتا وبرات وبرا مقام محمودہ کا کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام شفاعت عطا فرما فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے حق میں میری شفاعت واضح ہو جائے گی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شفاعت کا حق یقیناً ملے ہی گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے لیکن فائدہ ہمارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا مقام مانگنے والے کا فائدہ ہے کہ اس کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی آج میں نے دعا بادل اذان کا ترجمہ بتا دیا اور باقاعدہ مدلل یہ عاری ترجمہ نہیں ہے نہ کباڑی ہے بلکہ معیاری ہے شادی مستند شا مشکل ملقات اور دوسری بڑی کتابوں سے جس جس کے سب سب کو کو کا علم ہے کہ میں کتاب دیکھتا بھی نہیں اتنی کمزوری ہے کئی برس سے مجھے مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا مولانا مظہر میاں مگر میرا پہلا دیکھا ہوا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاد رہتا ہے اللہ نے میری کیسی آرو رکھی کہ آج وہ مضمون بیان کیا جو زندگی میں کبھی بیان نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رمضان کی دعا کے بعد کی بھی فضیلت اور بھی حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ اس دعا کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے اس دعا کے بعد بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں اگر وقت ہو اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی یہ بہت سے سوال آ رہے ہیں یہ ہمارا جو قومی دن آ رہا ہے اگست میں چودہ اگست کا تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے ان کو خوب جوش و خروش ہے اور جشن کی طرح یہ دن منایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو جوش و فروش سے منانا ہی چاہیے کیونکہ اس سے اسلامی مملکت کی عزت ہے اس میں اور قدر ہے اور غیروں کے اوپر اس کا روک بھی پڑتا ہے لیکن بھائی کوئی بھی چیز جو حد سے زیادہ ہونے لگے وہ اصراف ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہم کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ رہے جائز نہیں کہہ رہے یہ کام تو علماء رہے لیکن جب یہ اولیاء اللہ کا طریقہ یہی رہا کہ جب کسی چیز سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو بازی جائز کام بھی منع کر دیے جاتے ہیں تو بہرحال یہ اس بحث میں تو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرا کام بھی نہیں ہے میں عالم نہیں ہوں تو علماء کا کام ہے کہ جو بتائیں کہ یہ چیز جائز ہے یا نہ جائز لیکن آج کل سننے میں بھی آ رہا ہے اور لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم یہ کپڑے بنائیں ہرے رنگ کے اور جھنڈے کی کلر کے کپڑے بن رہے ہیں پھر ساتھ میں میچنگ کی جولری بھی خریدی جا رہی ہے میچنگ چیزیں پی کیپ ہے اور جھنڈے ہیں اور چشمے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کاروبار کرنے والوں کو تو بس یہی چاہیے کہ گزرتا مل جائے تو وہ چیزیں بناتے ہیں وہ بناتے رہیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ اور رسول کو کیا پسند ہے اور ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے تو اس سلسلے میں یہ بات کرنی کی کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے جھنڈا لہرایا اپنے گھروں پہ مساجد میں یا خانقاہ میں جھنڈا لہرایا جھنڈا لہرائیے اچھا جہاں تک ہو سکے اچھا صاف ستھرا بڑھیا جھنڈا لیجیے تاکہ وہ آئندہ سال بھی کام آتا رہے اچھا اچھے طریقے سے اس کو لگائیے یہ نہیں ہو کہ وہ چھوٹا سا گھر ہو اور اتنا بڑا جھنڈا لگا دیا وہ اکثر جو دیکھنے میں اچھا نہیں معلوم ہو ٹھیک ہے لگا دیا وہ لگانے کو تو منع نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کو وقار کے ساتھ جھنڈا لگائیے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے ایسے ہی اور شوق ہے تو آپ نے جیب پہ وہ چلتا ہے آج کل جھنڈا بنا ہوا وہ جیب پہ لگا لیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ذاتی طور پہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اسلامی مملکت کا جھنڈا ہے حوالہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی مملکت میں صرف وطنیت نہیں ہے کہ وطن جو ہے ہمارا اسلامی وطن اور اس وطن کے حضرت نے فرمایا ایک ایک اس اوپر جان دینا شہادت کا درجہ رکھتا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فن سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے اور مساجد ہیں مدارس ہیں وہ ہیں اور ان کی محنت جتنی یہاں ہو رہی ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت ملکوں سے بہت اچھی اور بہتر نعمت ہے یہ کام ہو رہا ہے محنت ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یعنی اسلام کے حوالے سے ہم اس کو منائیں غیروں کے طریقے سے اگر ہم نے اس کو منایا تو وہ کیا منایا اس کے کیا ادا کیا اور اس کی اس کے اس کو منانے میں یہ عہد ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے کام ہیں اور مسلمانوں کو مسلمانوں کا طریقہ ہے اسلام کا طریقہ ہے اسلام کے احکامات ہیں اس موقع پر اس کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیں صرف یہ ہو ہا کا وقت نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک اسلامی مملکت کے لیے کتنی قربانیاں دی تو کیوں دی کس وجہ سے دی جشن منانے کے لیے اس لیے بھی جو بھائی مملکت میں اللہ تعالیٰ کی شریعت قائم ہو اور مسلمان اس میں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے اب کیا ہو رہا ہے ڈھول بازے کے ساتھ میں جشن منا رہے ہیں اور خوب لائٹنگ ہو رہی ہے پٹاخے گے آتش بازی ہوگی یہ تو بھائی یہ سب چیزیں دین کے شریعت کے خلاف ہیں اس طرح جشن منانے سے کوئی ادا نہیں ہوگا بلکہ پکڑے جائیں گے تو جھنڈا بھی لہرائیے بیچ لگا لیجیے گیت بھی گا لیجیے کرانا قومی قومی کرانا پڑھیے یا اور کوئی ہمارے بزرگوں کے اشعار بھی ہیں ملک کے متعلق اپنے اسلامی مملکت کے متعلق ہمارے ماشاء اللہ مولانا اطور صاحب پوری سنپوری کے لیے نظمیں ہیں گیت ہیں کرانے ہیں لیکن موسیقی نہ ہو بے پردگی نہ ہو اور اگر بچیاں گا رہی ہوں تو اس کو آواز جو ہے گھر کے اندر اندر رہے باہر نہ جائے نہ حیرن کو نہ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں حدود کے اندر ہیں باقی چیزیں تو طرح معلوم ہوتی ہیں اب ایک کپڑا بنا لیا اب ہر جگہ سے یہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن چل رہا یہ تو وہی اسلام معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اگر چھوٹی ٹنڈیاں بھی لگا سکتے ہیں گھر میں سجاوٹ کے لیے اظہار خوشی کے لیے اور جوش و خروش میں لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ جھنڈیاں جو ہے وہ بہت ہی ہلکے گھٹیا کاغذ کی نہ ہو کیونکہ وہ پھٹ جاتی ہیں اکثر مٹی مٹی ہو جاتی ہیں بوسی کا ہو جاتی ہیں پھر وہ کچرے کے ڈھیروں میں جھنڈا نظر آتا ہے یہ بہت افسوسناک یعنی بہت تکلیف ہوتی تھی اسلامی جھنڈا اسلامی مملکت کا عزت کی چیز کیونکہ پہلے جہاد ہوا کرتا تھا تو جھنڈا سپر حالات کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا یا کسی کو مقرر کیا جاتا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور سارے وقت میں جہاد میں وہ جھنڈا لہرائے رکھتے تھے تو دشمنوں کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح پہلے جھنڈے کو گرا دیا جائے تاکہ اس سے جو ہے وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے لشکر تو پوری کوشش ہوتی تھی دشمن کی کہ اس کو کسی طرح گر جائے تاکہ ان کی توہین تو جھنڈا گرنا توہین ہے تو ایسا کام نہ کریں اگر اول سے چھوٹی جھنڈیاں اکثر دیکھا ہے کہ یہ سب سڑک پڑتی رہتی ہیں اور کچرے میں ڈال دی جاتی ہیں یہ بہت بری بات ہے یہ اسلامی یہ جھنڈے کی توہین نہیں بلکہ ہم کی توہین ہے اور اسلامی مملکت کی توہین اسلام کی توہین جو کام کریں وقار کے ساتھ صاف ستھرا طریقے سے اور پلاننگ کے ساتھ کریں طریقے سے اگر سجانا ہے گھر کو طریقے سے سجائیں تو ایسی چنڈیاں ہیں جو پلاسٹک کی بنی ہوئی آتی ہیں واٹر پروف ہوتی ہیں اس کو لگا دیا ایک دو دن کے بعد اس کو اتار کے صاف کر کے رکھ دیا تاکہ اگلے سال پھر اس کو استعمال کریں اور اگر اور پرانی ہو جائے تو اس کو کہیں مٹی میں دبا دیں اور تو اس کا طریقہ جو ہوتا ہے کاغذوں کو ڈسپوز کرنے کا وہ کیا تو باقی یہ سب جو ہے یہ آج کل جو چل رہا ہے کوئی بتا رہے ہیں کہ میچنگ کی بھی چاہیے میچنگ کے وہ دوپٹے چاہیے اور اس کے لیے دوڑے جا رہے ہیں یہ جشن آزادی یہ نہیں یہ سب جشن قید قید ہے یہ تو اور غلامی غیروں کی غلامی غیروں کی قید میں چلے جانا ان کی نقالی کرنا میڈیا پہ دیکھ لیا اور اسکول کالج کے لڑکے لڑکیاں رہیں گے ہم ایک شہر میں رہتے ہیں تو آپس میں ملتے جلتے تو نہیں نہ کہاں جائیں گے کوئی الگ دنیا تو ہے نہیں اب وہ دیکھتے ہیں ٹی وی اور کیبل اور نیٹ اس پہ وہ اردو کا ہو رہا ہے جھنڈے لہرا رہے ہیں ساتھ میں گانا بھی بج رہا ہے اور وہ بانڈ بھی آئے ہوئے ہیں تبلے مطلب بھی بجا رہے ہیں تالیاں بھی بجا رہے ہیں جوڑے بھی شامل ہیں اب وہ انہوں نے دیکھا انہوں نے ان کی نقل کر دی اور ہم نے ان کی نقل شروع کر دی تو یہ تو بھائی دین دین نہ رہا نا ہمیں مسلمان کو تو اپنی شان سے رہنا چاہیے اپنے طریقے پر قائم رہنا چاہیے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے غیروں کی نقالی کر اور ان پہ مرے چلے جانا جیسے ہو کر ہم دیکھیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہوں وہ اس طریقے پر رہے تو بس یہ اتنا کام جو ہم نے بزرگوں سے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ گیت بھی گائیے کوئی بھی ہوئی ہے لیکن موسیقی نہ ہو پیپر دیکھی نہ ہو اور دوسرے منکرات نہ ہو بیجا لائٹنگ نہ ہو پٹاخے بازی نہ ہو ان چیزوں سے بچنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ